وجہ یہ ہے کہ وہی بات دین تو بزرگوں سے سیکھا جاتا ہے مدرسے سے تقریروں سے بیانات سے تو ایک دن تو ہو جاتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے لیکن اپنی زندگی میں جو آتا ہے وہ بزرگوں سے سیکھا جاتا ہے کیونکہ بزرگ اس کو محبت سے سکھاتے ہیں اور ان کو دین کی پہن بھی ہوتی ہے کس بات کا کہاں کیا مطلب ہے اس کے عمل کا کیا طریقہ ہے ایک بات جو ہے زبردستی دی جاتی ہے یہ آپ کو ایسا کرنا ہی پڑے گی ایک بات محبت سے کری جاتی ہے از محبت شاہ گدہ نی شبد از محبت شیر موشے نی شبد شیر جو ہے صبح بن جاتا ہے مطلب کیا کہ اس کی جو شیرانہ صلاحیت ہے اور اس کو قوت کے اوپر اگر اب اس سے کوئی مقابلے سے آئے گا تو وہ سیکھنے حضرت لقمان علیہ السلام غلامی کرتے تھے اپنے آقا کی تو بہت بہت بڑے حکیم تھے حکمت تھی ان کے اندر اور ان کا آقا ان کی قدر کرتا تھا تو ایک مرتبہ آقا نے خربوزہ یا سردا اس قسم کا کوئی پھل کاٹا اور ان کو کاشت کیا کھانے کے لیے کھا گئے جزاک اللہ سبحان اللہ بول دیا اور کھا جزاک اللہ سبحان اللہ بہت میٹھا ہے آپا نے کہا کہ لو میں بھی چکے دیکھوں کیسا میٹھا ہے اب جو میں رکھا تو انتہائی کروا انتہائی کروا تو کہا کہ تم نے کیا بہت کہ تم آرام سے کھا رہے ہو اور میں جو کھا رہا ہوں تو یہ تو کڑوا ہے تو تم نے کیوں نہیں کہا کہ کڑوا ہے تو کہا کہ میری غیرت نے کہ میری محبت نے گوارا نہیں کیا کہ جس آقا کے ہاتھ سے مجھ کو ساری عمر طرح طرح کی نعمتیں ملی تو اس کے ہاتھ سے اگر ایک دفعہ کبھی چیز مل گئی تو کیا میں اس کی شکایت کروں تو وہ بھی مجھے میٹھا ہی معلوم نعمتیں دیتا ہے اس کے ہاتھ سے مجھے ملی تو اللہ تعالیٰ حکم الحاکمین ہے حقاؤں کا آقا ہے وہ پیدائش سے لے کر بلکہ پیدا بھی ہمیں وہی فرماتے ہیں پیدائش سے لے کر جب بڑے ہو جاتے ہیں جب تک ہر نعمت جو بھی ملتی ہے اللہ ہی دیتے ہیں اللہ کے گویا کے دستے مبارک سے ہم کو ملتی ہے تو آپ انسان کتنا نا ہے ہر وقت ناشکری ہمارے پاس یہ نہیں ہے اور یوں نہیں ایسا نہیں ایسا ہو پرسوں کو ہم جا رہے تھے نماز کو ایک بڑے صاحب بہت سیدھے سادے سے تھے حالانکہ نماز ہی ماشاء اللہ بادشاہ بہت ہی تھا لیکن شوقت نہ ہونے کی وجہ سے ایسی بات انہوں نے کہی میرا دل درد کیا وہ بتا رہے تھے کہ یہ جو آج کل موسم ہے ٹھنڈا تو کبھی گرمی کبھی ٹھنڈک ایسا نہیں ہونا چاہیے تو اسی سے بیماری پھیلتی ہے ایک جیسا موسم ہو یوں ہو اب بتائیے یہ بظاہر تو ایک سادہ سی بات ہے لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے کیونکہ سارے سارے حالات عالم کے اندر ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے دوران نہیں ہلتا اور اللہ کی مرضی ہی سے ہلتا ہے نا تو یہ موسمی تغیرات اس کئی یہ کیا اللہ کی معافی کے بغیر نوز جہاں اور نوز لا یہ اللہ تعالیٰ کو یعنی سمجھ نہیں ہے کہ کون سا موسم ہونا چاہیے کیسے ہونا چاہیے اور ایک کیسا ہونا چاہیے یہ تغیرات انہیں کے حکم سے آتے ہیں اور سمجھ کی کمی کی بات ہے کہ یعنی اگر یہ جان بوجھ کر یہ جملہ کہہ دیا جائے تو پھر تو یہ بالکل کفر ہے پھر تو اللہ کا انکار ہے بس وہ بیچارے سادہ آدمی سے میں دلی دل میں استفار پڑنے لگا اجنبی سے میں خاموش رہا مجھے ابھی تک اس ذات کا اس قدر اثر ہے کہ سوچتا ہوں کہ اب ملاقات ہو تو ان سے معتبانہ گزارش کروں کہ اس بات سے توبہ کرنا چاہیے یقین یعنی نیوازی کو توبہ ہے یہ بات تو یہ ہے اب یہ تغیرات سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں آپ کے یہ بیماری تو بیماری ہے لیکن بیماری بھی نعمت ہے ہر مومن کے لیے تو ہر چیز نعمت ہے کہ وہ اللہ کی فرم کر کیونکہ بیماری پر اجر ملتا ہے بھائی اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے اب یہ بوڑھا بڑھاپے میں سفید بال جو آ جاتا ہے سفید بال اس پر تو عجیب معاملہ ہے اب یہ بڑھاپا ہے مجبوری ہے بے اختیاری ہے بڑھاپا آنا ہی ہے سفید بال آنا ہی آنا ہے لیکن اس سفید بال پر بھی اجر ہے بتائیے کوئی بات ہے یہ بھائی سفید بال تو آنے آنا ہے لیکن اس پر بھی اللہ نے رکھا ہے مگر یہ افسوس ہے کہ ہم اپنے دین کو جانتے ہیں اب یہ تو جب آپ کھلے گی خبر کے بعد خبر کا ایک زمانہ خبر کے بعد محشر کا ایک زمانہ جب سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے اور اس کے بعد ان کا حساب کتاب ہوگا اور ان بیماریوں کا سبب کرنے والے اور ان بیماریوں کا علاج پر خرچ کرنے والے ڈاکٹروں کی لائن لگانے والے اور یہ سب مشقت بچوں کو دوائیں پلانا چنتا جاگنا اس پہ جب ادر ملے گا تب پتا چلے گا یہ سب زندگی یوں ہی یوں ہی تھوڑی دی ہے اللہ ہاں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یوں ہی بیکار طرح کر دیا اللہ تعالیٰ تو کوئی فضول کام سے پاک ہے لفظ کام سے پاک ہے تو تم سمجھتے ہو کہ کیا تم کو اللہ نے یوں ہی پیدا کر دیا ہے اور کیا تم کو اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں جانا ہے ایک دن جانا ہے تو جہاں جرائم کی سزا ملے گی اللہ سے غفلت کی سزا ملے گی نافرمانی کی سزا ملے گی بے پردگی کی سزا ملے گی تصویر کشیوں کی سزا ملے گی گانے سننے کی سزا ملے گی اور نامناسب تصویریں اور فلمیں دیکھنے کی سزا ملے گی اور جھوٹ بولنے کی سزا ملے گی چوری کی سزا ملے گی اگر توبہ کی ان سب گناہوں کی سزا ملے گی وہی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مومن کو بڑے بڑے اجر بھی ملے گی ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اب بتائیے بال سفید ہونا کیا چیز ہے لیکن اس پر بھی اللہ نے اجر رکھا ہے وہ قیامت کے دن نور ہوگا اس کے لیے سفید بال کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں یہ انسان کو جو تکالیف آ جاتی ہیں حتیٰ کہ جو کانٹا بھی کانٹا بھی چپتا ہے کہیں جاتے چوٹ ابھی چوٹ لگ گئی تو اگر یہ کوئی خدا سے غلط کام تو نہیں کر رہے تھے تو اپنی صحت کی نیت سے یہ کام کر رہے تھے تو صحت صحت کو اچھا رکھنا فٹنس کے لیے محنت کرنا یہ بھی دین ہے مسلمان کا تو دین ہے کافر کو کچھ نہیں ملے گا کافر جو ہے وہ اس کو اس کی ہڈی ٹوٹے یا <laughs> اس کو بخار آ جائے کچھ بھی آ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخار کو برا مت کرو کیونکہ اس سے گناہ کرتے ہیں اب یہاں دنیا دار آتی تو یہ کیا بات ہے لیکن جب کھلے گی مرنے کے بعد پھر وہ اس کا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا پتہ چل جائے گا کہ جس نے صبر کیا بیماریوں پہ اور کہ اس پر خرچ کیا تو اس کا خرچ بھی ثواب ہے بھائی اپنی مرضی سے کون بیمار ہونا چاہتا ہے تو بیماری تو آتی ہے اس کی تقدیر میں وہ اختیار نہیں ہے اس کو اگر اختیار ہوتا تو بیماری کو کوئی آنے ہی نہ دیتا تو غیر اختیاری بیماری آ گئی اب اس پہ خرچ کر رہے ہیں خرچ کر رہا ہے اس پہ ثواب ہے خالی سستا دینا تھوڑی سواب ہے خالی زکات دے دینا تھوڑی ثواب ہے یہ بھی ثواب کی چیز ہے ہاں، جیسا پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک عورت بچے کو جنتی ہے اس کو دودھ پلاتی ہے اس کا گو موب صاف کرتی ہے رات رات جاگتی ہے اس کی دکھ بیماری کا خیال کرتی ہے اس کی کھانے پینے کی تکلیف اٹھاتی ہے اس کے لیے برابر جہاد کے برابر سوال جب تک وہی کرتی رہے گی جہاد کے برابر سوال کوئی لینے والا تو بنے افسوس ہے کہ ہم لینے والے ہی نہیں بنتے ہمیں تو نقالیوں سے فرصت نہیں ہے تو ہم لینے کیا بنے نقالی بھی ان کی کرتے ہیں جن کو ہم کہتے تو مہذب ہیں پہلی بھی آپ کا حالانکہ وہ مہذب ہیں آزاد یافتہ ہاں، ابھی کافروں کا کیا ہے یہ یورپ اور دوسرے ممالک جو کفار ہیں ان کی نقالی میں کیا رکھا ہے ابھی آج بھی ہمیں ایک ٹیلی فون آیا انہوں نے کہا خاتون نے کہ ہمارے سب خاندان والے جو ہیں وہ رشتے دار کے یہاں برتھ برتھ ڈے ڈے تو وہاں جانا ہے پورا خاندان وہاں جا رہا ہے اور وہ بیچارے وہ اکیلی کیونکہ ان کا تعلق ہے بزرگوں سے تو ہم کیا کریں ہم نے کہا بھائی اپنے شوہر سے آپ بات کریں یا سو ہو یا قدوس ہو یا بخو ہو یا بدو ہمارے نے چار نام بتائے اللہ تعالیٰ کے یہ پڑھ کے چار تین مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ دل نرم کر دے ان کو اپنے شریر سے گنا کی جگہ بھیجنے پہ ہمیں مجبور نہ کریں پھر بات کر کے دیکھیں تو انہوں نے کچھ ایسی درد سے وہ نام اللہ تعالیٰ کے دیے دعا کی اور ایسی کچھ سیاست سے ان سے بات کی کہ وہ راضی ہو گئے اور وہ اور ان کا بیٹا ان کا بیٹا جو ہے ماشاء اللہ جوان ہو رہا ہے تو اس نے جو ہے ابا سے وہ مداحمت کی کہ ابا ہم اچھی مچھی تو لہٰذا وہ بھی نہیں گیا اور وہ بھی نہیں گیا اتنی خوشی ہوئی یقین جانیے کہ اگر مجھے کوئی ایک کروڑ روپیہ بھی دے تو اتنی خوشی نہیں ہوگی جس چیز جتنی اس بات سے مجھے خوشی اچھا۔ اب بتائیے وہاں جاتے تو کیا ہوتا کوپال کی نقالی میں فائر ورکس ہوتے پٹاخے بازی اور گانا بجانا اور وہ کہتے کہ happy birthday to you اور اس کے بعد وہ کیک کاٹتے پہلے موم بتی بجاتے ہیں آج کل بجاتے ہیں موم بتی ہم تو اللہ کا شکر ہے جاتے ہی ہمیں معلوم نہیں آج کل کیا ہوتا ہے پہلے ہم نے دیکھا ہوا کتابوں میں اللہ کا شکر آج تک کسی برتھ ڈے میں نہیں گئے تو <laughs> کتابوں میں ہوتا ہے برتھ ڈے پارٹی کا کیک سجا ہوا کاؤنٹنگ سکھانے ذہن سازی دیکھیں آپ ذہن سازی اس کو کہتے ہیں یعنی کاؤنٹنگ سکھانے کے لیے برتھ ڈے کیک میں کینڈل کتنی لگی ہیں گیارہ کینڈل ہیں تو گیارہ one two three four five اس طرح کی ان کی سکھانے کا ایک خوبصورت انداز ہے بتایا لیکن ذہن سازی کیا ہوئی برتھ ڈے کی برتھ ڈے سے مناتے ہیں اسی لیے میں منع کرتا ہوں بچوں کو کارٹون وغیرہ بالکل نہ دیکھنے دیں یہ ظاہر میں اچھے لگتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ان میں کیا بات ہے چلو ایسی تھوڑا ہنسنے سے بچے نہیں یہ بھی اسی طرح سے ذہن سازی ہوتی ہے ذہن سازی طرح بچوں کی ریڈنگ بکس آتی ہیں اس میں اچھی اچھی تصویریں ہوتی ہیں لیکن ان کے بچوں کے لباس اور دیکھیں کیسے اولیے ہوتے ہیں ابھی میں نماز پڑھا سامنے ایک جوان کھڑا ہوا تھا سب میں اب ہم کیا کریں وہی نماز تو پڑھنی ہے اب اس قدر کھین آ رہی تھی اس سے یعنی اس نے اتنا چست لباس پہنا ہوا تھا پاجامہ اور کوئی آگے سے کھڑا نیچے اس کو ڈھکا ہوا اس کی شرم گائے کتنی گندی جگہ ہے اس کو دیکھ کے مجھے الٹی نظر کہاں تک نیچے رکھ سکتا ہے اندازہ ہو رہا ہے دیکھا نہیں ہے اس کو الحمد للہ لیکن اندازہ تو ہوتا ہے نا جیسے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں تو سائڈ کا کچھ نہ کچھ اندازہ رہے گا کہ کون ہے کیا ہے اس قدر مجھے نماز میں اس سے کھینا آنے لگی کیا ہے کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا اتنا لباس اس کے سب یعنی ٹینٹ سارے ظاہر ہو رہے ہیں <laughs> کتنے افسوس کی بات ہے آپ وہ کیا کریں گے اس کے بعد وہ پہلے موم بتی ہو جائیں گے اچھا ہمارے مسلمانوں میں پرانے زمانے سے کچھ توقعات بہت ہیں کیونکہ ہندوؤں کے ساتھ رہے نا پہلے تو ان کی بہن بہت ہے ہندوؤں میں وہی بات ہے مسلمان بھی سیکھ کوا بولے تو اس کا یہ مطلب ہے الو بولے تو نوسط ہے چیل گھونسلہ بنا لے تو پورے گھر پہ نوسط آ جائے گی یہ سب تو ہیں اگر میں کسی کو کہوں کہ برتھ ڈے کے آپ یہ موم بتی بجا رہے ہیں یہ تو آپ اپنے بچے کا زندگی کا چناب گل کر رہے ہیں یہاں بہن نہیں آئے گا بھائی جلانا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن بجانا بجانا کیا مانی ہے بجانا تو مطلب زندگی کا چراغ گویا آپ گل کرنا چاہتے ہیں اور آپ خوشی منا رہے ہیں کہ گیارہ سال برباد ہو گئے اچھا اس کے بعد اس کیک کو کاٹ کے خود ہی کھا جائیں گے اصل کے ہے پتہ نہیں اسی کی زندگی کا کیک کاٹ کے گویا اس کو کھا گئے اور تالیاں بجائیں اور جس نے برتھ ڈے پارٹی کی اس پہ تو لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے تو کچھ بات ہی نہیں ہے بہت ہی یعنی کوئی سادہ سی برتھ ڈے پارٹی ہوگی جس میں لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں پانچ پانچ چھ چھ لاکھ دس لاکھ جس کی جیسی کیا کہتے ہیں اس کو کھال کھجائی ہو کر دیا پیسہ اس نے کیا ملا اچھا اب اس کا ایک نقصان ہوا اور خبر تو پورا سراسر گنا ہی گنا ہے فائدہ ہی کوئی نہیں اگر تم غم مناؤ کہ ہمارے بچے کے وہ گیارہ سال نکل گئے بارہ سال نکل گئے تب تو ہم مانیں گے چلو تمہیں کچھ افسوس ہے کچھ عقل ہے لیکن یہ کیا کہ وہ تو بےچارا بارہ سال اس کی عمر کم ہو گئی قبر سے قریب ہو گیا موت سے قریب ہو گیا اس کی کیا خوشی منانا اچھا اب اس کے اور نقصانات دیکھیے نقصانات اور یہ ہے کہ پاس پڑوس والے سب دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے دیکھتے ہیں اب ظاہر ہے ہر گناہ میں کشش ہے اب دوسرے بھی اپنے ماں باپ سے کرتے ہیں کہ ہمارے بھی برتھ ڈے پارٹی ہونی چاہیے اچھا نہیں ہوئی احساس کم ایک کیوں کہ ان کی ان کو صحبت نہیں ملی تربیت نہیں ملی تو بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچیں کہ یہ یہ غلط ہے گناہ کا کام ہے ڈرنا ان کو چاہیے شرم ان کو آنی چاہیے جو خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں آج الٹا معاملہ ہے جو دین پہ عمل کر رہا ہے وہ شرما رہا ہے وہ ڈر رہا ہے جو حق پہ ہے وہ ڈر رہا ہے ارے حق تو ہو حق پہ ہو تو پھر ڈرنے کی کیا بات شرمانے کی کیا بات تو اتنی خوشی ہوئی مجھے الحمد للہ وہ پہلے ڈر رہے تھے مگر اللہ کا شکر ہے کہ ان کو ہمت ایسی آئی انہوں نے بات کی وہ مان گئے اور خوش ہیں بہت بہت ہی خوش ہیں خود ہی خوش ہیں اب یہ جگہ نہ جانے سے آدمی کو تو کم ہونا چاہیے کہ آئے افسوس ہم گئے وہ تو انتہائی خوش ہیں دعائیں دے رہے ہیں مجھ کو تو یہ ہے بھائی کہ جو ہے نا تربیت میں ہماری کمی ہے تربیت اگر ہو بزرگوں کی سہولت میں آنا جانا ہو تو پتہ چلے گا کہ تین سے زیادہ مزیدار کوئی چیز ہی نہیں ہے ہاں، اتنی مزیدار چیز ہے اس قدر راحت ہے دین میں اس قدر ہے کہ کیا پوچھے مگر بس لوگ گھبرا جاتے ہیں وہ ہم سے تو یہ نہیں ہو سکتا بھائی پردہ نہیں ہو سکتا ہم سے اگر کوئی کہے کہ بھائی ہمیں تو گرمی لگتی ہے اور سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جہنم کی آگ تو اس سے زیادہ شدید ہے بہت زیادہ شدید ہے وہ آگ جس کے ایندھن جس کا فیول پتھر ہو قرآن پاتر لانے جس آگ جس آگ کا ایندھن پتھر ہو کی شدت کا کیا کہنا ہو یہ تو دنیا کی جو ہے اس سے ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی انگلی نہیں رکھ سکتے ایک سیکنڈ بھی کوئی کسی کو کہو ذرا جلا کے دیکھو انگلی بلکہ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی کہے کہ آپ ٹائم کا خیال رکھنا آدھے گھنٹے سے زیادہ بات نہیں کریں گے تو کوئی اگر یہ کہے کہ ذرا آپ انگلی جلائیے اپنی ہم ایک مرہم لائے بازار سے اس کمپنی کا دعویٰ ہے کہ ہاتھ جلے ہوئے کے اوپر فوراً وہ لگاتے ہی نہ نشان نہ تکلیف نہ کچھ نہیں رہے گا آپ ذرا جلائیے بیوی کو آ کے شوق ہے کہ آج میں اسی بھر لے کے تو ذرا آپ ہی اپنا ہاتھ جلا لیجیے ہمیں کوئی شوق نہیں آپ خود ہی ٹرائی کر لیجیے وہ اس بات پہ حضرت نے فرمایا کہ بھائی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم گناہ کر کے توبہ کر لیں گے تو توبہ کے سہارے پر گناہ کرنا بے وقوفی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وقت کا قابل توبہ کہ ہم نے توبہ کی توفیق دی جہاں مومنین سے غلطی ہو گئی ہم نے ان کو توبہ کی توفیق دی انہوں نے تو معلوم ہوا کہ توفیق اللہ کی طرف سے آتی ہے اگر وہ نہیں دیں تو کیا ہوگا تو اس سہارے پر گناہ کرنا یہ بڑی نادانی کی بات ہے ہاں اگر گناہ ہو گیا تو پھر مایوسی کی بات نہیں ہے توبہ کرے توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیتے ہیں اور فرمایا کہ دن میں ستر بار کیا بے شمار دفعہ ایک ہی گناہ کر بیٹھو ایک ہی گناہ صبح سے لے کے رات تک تب بھی توبہ کر لے گا تو معاف ہو جائے گا ہر بار توبہ کرنے سے ہر گناہ معاف ہو جائے گا پھر دوبارہ وہ وہی گناہ کر لیا غلطی سے لیکن ایک ہوتا ہے کرنا اور ایک ہوتا ہے ہو جانا اگر ہو گیا تو اس کے لیے توبہ ہے تو ستر بار بھی اگر توبہ کر لے تو ستر بار اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے شیطان کہے کہ تم تو پھر وہی گناہ کرو گے تم بیکار توبہ کر رہے ہو اس کے دھوکے میں نہ آئے اس سے کہہ دو کہ ہم گناہ کرتے کرتے تھک سکتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار بڑی محبت ہے افسوس یہ ہے کہ بعض مقررین اور بیان کرنے والے چونکہ بے صحبت کے ہوتے ہیں تو وہ دین کو بہت ہی مشکل اور بہت سخت انداز میں پیش کرتے ہیں جس کی وجہ سے انسان مایوس ہو جاتا ہے جیسے میں نے شاید پہلے کی جہاں میں اس بات سناتا رہتا ہوں کیونکہ اس سے مجھے سنانے سے خود مجھے نفع ہوتا ہے بار بار سناتا ہوں یہ بات کہ ہمارے حضرت جو بنگلہ دیش میں حضرت والا ایک دفعہ بیان میں تشریف لے گئے کہیں تو وہاں بہت بڑا مجمع تھا اس میں حضرت کا بیان ہوا اب حضرت ہمارے جو اللہ کی رحمت بیان کرتے ہیں کیا کہنے تو بیان کے بعد مجمع سلام ولام کرتے ہیں مسافر کرتے ہیں دعائیں لیتے ہیں کر کے سب چلے گئے تو پندرہ بیس لوگ کو یہ رہ گئے اور دیکھا تو وہ پینٹ شرٹ وغیرہ پہنے ہوئے تھے اور داڑھی بھی نہیں کچھ بھی نہیں تو حضرت نے ان سے پوچھا آپ لوگ رہے تو نے کہا آپ سے ایک بات کہا کیا بات کرنی ہے کہا کہ حضرت ہم ساری زندگی بیانات سنتے رہے جگہ جگہ ہم گئے علماء کی خدمت میں بیان سنے مختلف مساجد میں مختلف جگہوں پہ تو بیانات سن سن کے ہم کو یہ اندازہ ہوا کہ ہم تو پکے جہنمی ہیں ہماری تو نجات ہی نہیں ہو سکتی لہذا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم کھل کے ہر گناہ کریں گے کیونکہ جب ہم جہنمی ہیں تو سارے گناہ کر لیتے ہیں چلو سب مزہ لے لیتے ہیں لیکن آج زندگی میں پہلی دفعہ ہم نے اللہ کی رحمت کی وہ بیان سنا آپ کی زبان سے کہ ہمیں بھی امید پیدا ہو گئی کہ ہماری بھی نجات ہو سکتی ہے کیسے کیسے کیسے سے کیسا بڑا گناہ گار ہو اور کتنا پرانا گنا کا ستر سال کا ہو نوے سال کا ہو سو سال کا ہو آخر عمر میں بھی اگر اللہ سے توبہ کر لے کہ اللہ غالب ہونے سے آج تک جتنے گناہ میں نے آپ کو کیے جتنا میں نے آپ کو ناراض کیا جتنا میں نے آپ کی نافرمانی کی جتنی حرام لذت میں نے اٹھائی اللہ نے آپ سے معافی مانگتا ہوں اللہ آپ مجھے معاف کر دیجیے ندامت سے اللہ سے گڑ گڑا کر مانگ لے گا توبہ کر لے گا سب معاف ہو جائے گا ستر سال کا گار ہو نوے سال کا گار ہو کیسے بھی کیسے بڑے بڑے گناہ ہو گئے سب کے سب اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب آپ کا ہم نے بیان سنا تو ہم ہم کو یقین ہو گیا کہ اب ہماری نجات کا بھی کچھ نہ کچھ راستہ ہے تو لہذا آپ کا بیان سن کے آج ہم نے دل میں عہد کر لیا ہم سب نے کہ آج سے ہم ایک بھی گناہ نہیں کریں جب اللہ کی محبت دل میں آ گئی اللہ اچھا اللہ تعالیٰ بندوں سے ایسی محبت کرتے ہیں اور تھوڑا دو تین منٹ کا روز انسان مراقبہ تو کرے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی نعمتیں اللہ نے ہمیں کی ہیں ابھی اگر یہ ہمارے پاس نہ ہوتی ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے دیکھیں کتنے پڑھے لکھے لوگ نوکری کے لیے چوتیاں چپ کھا رہے ہیں کیا وجہ ہے اور کتنے ایسے لوگ جو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں بظاہر کوئی زیادہ وہ بڑی بڑی نوکریاں کریں ہم ہم خود ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ فیکٹریوں کے اندر ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ روپے ان کی تنخواہ ہے اور جس میٹریکولیٹ ہیں یا زیادہ سے زیادہ انٹرمیڈیٹ اور ان کے مالک جو ہیں وہ بعض فیکٹریوں کے مالک بھی ان پڑھ ہیں اور ان ان پڑھ لوگوں کی نوکری بڑے بڑے این ایس سی اور بڑے بڑے یہ جو ہوتے نا سی اے اور کیا کیا ہوتا سارے ایم بی اے کیے وہ ان کی نوکری کر رہے ہیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے اب اگر یہ ہمیں اللہ نہ دے ہمیں ان میں سے پیدا کر دیتے جو جھوپڑیوں میں رہے بمبئی کے فٹ پاتھ سے ہم نے سنا بھی ہے ہمارے دوست ہیں عمران وہ کی جا چکے ہیں وہاں بتا رہے ہیں کہ وہاں کی فٹ پاتھ پہ ایک چارپائی کے اوپر دوسری چارپائی دو منزلہ مکان بنے ہوئے یہ لائن سے یہاں سے وہاں اور ایک دفعہ میں نے خود اخبار سے فیچر پڑا تھا کہ ان کی نسلیں کی نسلیں پیدا ہو چکی ہیں وہاں اب بتائیے وہ کس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انسان ہے یہ کیا ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے یہ سب اللہ نے دیا ہے یہ صحت ہمیں دیے اب ہم خود ہی کیا سلیم پیدا ہو گئے اگر اللہ ہمیں محتاج پیدا کر دیتے کام سے لمڑا بنا دیتے آم کا کانا بنا دیتے دونوں آنکھیں نابینا کر دیتے پیدائشی نابینا ہوتے کہ نہیں اگر نابینا کر دیتے ہم کیا کر لیتے اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انسان ہے کس قدر نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا چاہتے ہیں کچھ زیادہ مشکل نہیں نہ تیرا دل نہ تیری جان چاہیے ان کو تجھ سے خون ارما چاہیے تھوڑا سا سفر کر لو بھائی اور وہ بھی ساٹھ ستر سال کی زندگی اور کچھ گناہوں کو جو ہم نے منع کیا ہے یہ یہ کام تمہارے لیے ٹھیک بھی نہیں ہے اگر ٹھیک ہوتے تو اللہ تعالیٰ جس طرح جتنی حلال نعمتیں اللہ نے ہزاروں حلال نعمتیں دی ہیں کم چیزوں کو منع فرمائے کتنی چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں جائز بھی ہیں بلکہ ثواب بھی ہیں مثلاً کافی اس کو ہاتھ میں لگاؤ کابت اللہ کو دیکھو کابت اللہ کو خالی دیکھنا اتنا ذکر کر رہے ہیں وضو سے بھی نہیں ہے خالی دیکھ رہے ہیں ثواب ہی ثواب ہے نا ایسے ماں باپ کو دیکھنا ثواب ہی ثواب ہے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو نظر رحمت سے دیکھنا ایک حج مقبول کا سوال خالی محبت سے دیکھا کوئی خرچ بھی نہیں کیا کبھی پیر بھی نہیں دبائے کبھی سر بھی نہیں دبایا پیر بھی نہیں لگتا تو لیکن اس کے باوجود صرف دیکھ ہی لینا حج مبرور یعنی مقبول حج کا سواب ہے قبول بھی ہو گیا بتائیے کیا ٹھکانا ہے اور صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو دن میں سو بار اگر دیکھیں تو ہم تو دیکھتے ہیں ماں باپ کو تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دینے والے ہیں تمہارا کہاں کھوپڑی دماغ کہاں تک پہنچ سکتا ہے اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ دینے والے بتائیے مومن کے لیے ہر کام میں ثواب ہے لیکن کافر کے لیے تھوڑی ہے فاسق اور گناگار کے لیے تھوڑی ہے وہ اپنی غفلت سے زندگی گزار رہا ہے اب وہ اگر کھانا بھی کھا رہا ہے تو غفلت سے کھا رہا ہے اور سنت کے خلاف کھا رہا ہے کھڑے ہو کے کھا رہا ہے ٹانگ لٹکا کے کھا رہا ہے یا اور کوئی خلاف سنت کام کرے تو وہ تھوڑی ہی بات ہے ہاں اگر یہی کھانا کھانا تو کھانا ہے وہ بھی کھاتا ہے کھڑے ہو کے کھا رہا ہے ہم بیٹھ کے کھا رہے ہیں ایسے ہی وہ بغیر ہاتھ دھوئے کھا رہا ہے میں یہ کہنے والا تھا کہ نقالی کن لوگوں کی کرتے ہیں کہ جو ہم جن کو ہم مہذب سمجھتے ہیں اور ہوتے وہ مہذب ہیں مہذب مانے عذاب کے مستحق تو اتنے گندے لوگ ہوتے ہیں ظاہر میں چمڑی گوری ہے لیکن کام تو دیکھیں کتے کو ٹہلاتے ہیں تو کیا کام کرتے ہیں وہاں قانون کیا ہے معلوم ہے وہ اس کو اگر وہ دے وہاں کتا پارک میں روڈ پہ تو جو اس اس کتے کو ٹہلانے والا ہے کی وہ قانون ہے کہ وہ خود اس کا وہ گندگی اٹھا کے درج میں ڈالے کیا کام کرتے ہیں بتائیے ہم سے ہو سکتا ہے کبھی یہ کام بتائیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا محفوظ رکھا ہوا ہے یہ اول تو یہاں کوئی ایسا قانون قانون ہی نہیں ہے اللہ کا شکر ہے یہاں ہم کتے پالتے بھی نہیں اور کیسے گندے لوگ ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں سچ کہتا ہوں میرے دوست تھا وہاں مسلمان تھا عرب مجھ کو کہتا رہتا تھا کہ تم جب باہر جاؤ بس میں جاؤ تو کے ہاتھ ضرور جو ہے راستے میں کہتا ہوں میں پہلے کہتا تھا کہ یہ پتہ نہیں ایسی تھی تو صاف ستھرے رہتے ہیں اب جب میں دو چار دفعہ کیا تو مجھے اس قدر گندے لوگ ہیں تو ان کو ہم تہذیب یافتہ سمجھتے ہیں بتائیے یہ تہذیب میں بتائیے کہ گندگی کو اٹھانا اور استنجے اس پاکی ناپاکی کچھ ان کے ہے ہی چیز وہاں پانی ہی نہیں ہے اسٹیشنوں پہ ایئرپورٹ پہ پانی پیسوں کا ملتا ہے پوائنٹ ڈالیے ففٹی پیس یا ون پاؤنڈ تو پھر پانی نکلے گا ورنہ آپ کاغذ استعمال کیجیے اب اس کے بعد وہاں سے نکلا اور ہم نے دیکھا کہ وہ سامنے جا کے جو ہے اسی ہاتھ سے کھانا کھا رہے کتنی گندگی کی بات ہے کتنی طبیعت کو طبیعت خراب کرنے والی بات ہے اور ایک گھر میں تو ہم ٹھہرے وہاں افسوس ہے کہ ہمارے دوست تھے مسلمان تھے لیکن چونکہ ماحول ایسا بگاڑ چکا ہے ان کو احساس ہی نہیں ہم گئے وہاں کیا کہوں مگر آپ کی طبیعت میں کراہت آ جائے گی اتنی گندی گندی چیزیں اس کو تہذیب سمجھ کے کرتے نہ کرنا چاہیے وہ کیونکہ کہ خود میری طبیعت خراب ہو گئی اوف اللہ تعالیٰ رحم فرمایا مسلمانوں حال میں بس اسی کو ہم کافی سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی فرما برداری نصیب فرمائے اپنی محبت کی ہمیں خبر دے اللہ اگر ایک ایک مرتبہ کسی بندے کو احساس ہو جائے کہ میرا مالک مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے اور میں اللہ سے کیسی غفلت کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو یقین جانے کہ اپنی پچھلی زندگی پہ بہت ہوئے گا بہت ہوئے پتا تو چل جائے کہ مالک میرا کس قدر محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے اللہ تعالیٰ اس قدر محبت فرماتے ہیں ایک مثال لے لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے غیبت کو منع فرمایا اور کس انداز میں منع فرمایا قرآن پاک میں کہ آیوک بک اللہ عقیق کیا تم چاہتے ہو بھائی تک کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ کتنی یعنی خطرناک انداز میں اور کتنے کڑی کراہت دلائی اللہ تعالیٰ نے غیبت جو آدمی بات بے بات نہیں کر دیتا ہے غیبت کیا ہے کسی کی برائی اس کے پیچھے کرنا یعنی برائی اس میں موجود ہے اس کو بیان کرنا اس کے پیچھے تو یہ غیبت ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ یہ ایسا ہے جیسے تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہو اور ہم بات بے بات سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کس کی برائی کر دی نند باوجوں میں سات بہو میں اور آپس میں دوستوں میں اور دفتر کے اندر نوکر جو ہے باس کی جہاں جہاں باس کو دیکھتا ہے سلوٹ مارتا ہے جیسے ہی باس بیگ دکھاتا ہے یہ اپنی بیگ دکھاتا ہے فوراً غیبت ہے یہ ایسا ہے ویسا ہے ہمارے حضرت صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا تھا ایک دفعہ میں تھے نا حضرت پرچیز مینیجر تھے بہت بڑی پوسٹ پہ تھے کیونکہ یہ پوسٹ ایسی ہے جو رشوتوں کے جو ہے وہ کام ہوتے ہیں اس میں لیکن الحمد للہ آزاد تو ہمارے تو بہت جو ہے وہ بہت ان سے وہ خائف رہتا تھا تو وہ انہوں وہ فرمایا کہ ایک ایک وہ پیون تھا وہاں کا تو وہ جب بہت آتا تھا تو خوب اس کے رگڑا لگاتا تھا ٹیبل کا اور جھاڑو وہ جھاڑو تک دیتا تھا افسر تھا وہ پیون نہیں تھا افسر تھا تو اس کے بعد جب وہ چلا جاتا تھا تو اس کو گالیں دیتا تھا <laughs> بتائیے تو خیر غیبت پہ بات ہو رہی تھی کہ ہم لوگ کیسے آسانی سے کسی کی برائی کر دیتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے حتیٰ کہ حکمرانوں کی برائی تو بالکل عام ہے ارے فلاں سے اس نے یہ کیا حالانکہ ہم نے تو دیکھا بھی نہیں ہم نے تو کسی سے کسی سے سنا کسی نے اس کو اور بڑھا دیا ابھی تین آدمی کہیں ہلاک ہوئے تو وہ خبروں ہی خبروں کے اندر تین آدمی بن جاتے ہیں آرام سے بالکل اور کل اگلے دن معلوم ہوتا نہیں ہو تو تین ہی تھے خالی تو یہ سب غیبتیں جو ہے اللہ نے اس کو کتنا منع فرمایا تو بات بتانے کی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے غیبت کو اس لیے منع فرمایا کہ دیکھو حدیث سے میں ہے الخل اور ریاض اللہ ساری خلق اللہ کا خاندان ہے خاندان تو کوئی باپ چاہتا ہے کہ میرا ایک بیٹا دوسرے بیٹے کی برائی کرے کوئی نہیں چاہتا چاہے کتنی ناراضی کا کام کر ڈالے باپ چاہتا ہے کہ اس کی نالائکی پہ پردہ ڈال دیا جائے چھپا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے سے محبت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے بندوں کی کوئی برائی کرے کوئی رسوا کرے دیکھیے یہ محبت نہیں ہے اللہ کی یعنی تصویر کشی اسی لیے اللہ نے حرام فرمائی میرے عجیب نقطہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص آکسفورڈ جوانی میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھا ہوا ہے اور وہاں اس نے کچھ غلط حرکات ایسی کر ڈالی وہاں کے ماحول کی وجہ سے جیسا ان لوگوں کا فائدہ ہے اور عجیب کیا کیا ان کی جہالتیں یعنی کفار کی جہالت کسی ملک پہ میں وہ نہیں کہتا کفار کفر ایسی چیز ہے کہ جہاں جو ہے وہ یعنی پیشاب کرنے پہ تو جرمانہ ہے لیکن وہ غلط کام کرنے پہ کوئی جرمانہ نہیں بتائیے اس سے زیادہ بڑی جہالت کیا ہوتی ہے یعنی وہ کتنے گناہ کی بات ہے دنیا کا ہر مذہب اس کا اس کو بدنام کرتا ہے کہ یہ غلط ہے لیکن اس پہ کوئی جرمانہ نہیں ہے اور کے ترجمانہ تو ایسے لوگوں کے افسوس ہے کہ مسلمان نقالی کو نہ صرف اختیار کرتے ہیں بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایڈوانس ہو گئے تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایڈوانسمنٹ جہنم کی طرف ہے ایڈوانس تو ہے لیکن جہنم کی طرف ہے تو سوچنا چاہیے اللہ اور رسول نے جو فرمایا ہے احکامات قرآن و حدیث بھیجے ہیں تو اس کو نہ سمجھنے والا جان بوجھ کر اپنے ساتھ بڑا ظلم کر رہا ہے بڑا نقصان کر رہا ہے تو یہ چیزیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے محبت کی باوجہ محبت یہ گناہوں کو فرمایا کرنا ہے یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں تمہارے لیے اس سے تمہاری ایک مثلا نظر بازی ہے بے پردگی کی کو دیکھنا نامیرم کو دیکھنا کیوں ہاں تصویر والی بات کرا ہوں تصویر کشی کیوں ہے اس کے بعد یہ نمبر بتا کے پھر انشاءاللہ ختم کرتا ہوں تو تصویر کو اس لیے حرام بنایا کہ اب کوئی کسی نے وہاں زندگی گزاری اپنی جوانی اور پڑھا وہاں کچھ غلط حرکات اس نے کی اب کسی نے اس کی تصویر کھینچ لی اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کی توفیق دی ہدایت دے دی بھاگ آ گیا اللہ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ کو سب معاف فرما دیتے ہیں اب اس کو خیال ہوا کہ بھائی کچھ کفارا بھی ادا ہو یہی چیز جو ہم نے دین سیکھا ہے دوسروں کو بھی ہم اس سے روکے نقصان سے تو اب وہ دین کی محنت کرنے لگا کسی بزرگ سے تعلق ہو گیا بن گیا لوگ اس کے بیان میں آنے لگے جڑنے لگے اس سے اب یہ اگر آ گیا اس کا پرانا دوست اور اس نے دیکھا کہ اس کے تو اچھا اتنے مداح پیدا ہو گئے تو یہ چل گیا حسب سے اب وہ تصویر نکالے گا دیکھو یہ تمہارا پیر جو ہے یہ تو پہلے ایسا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے تصویر کشی کی خراب کر دی میرے بندے کو کوئی رسوا نہ کر سکے ایسا مکتا ہے یہ عارفین کی باتیں ہیں جو اللہ کو پہچانتے ہیں اور ان باتوں میں غور کرتے ہیں تو دیکھیے کتنی پیاری بات ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی رسوائی نہیں چاہتے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے غیبت کو منع فرما دیا بین بد نگاہی کو منع فرما دیا تصویر کشی کو منع فرما دیا یہ سب باتیں اب بد نگاہی کو منع فرمایا بد نگاہی کتنی بری چیز ہے کوئی آدمی کوئی شریف العقل کوئی سلیم العقل آدمی نہیں چاہتا کہ میری بہن کو میری بیٹی کو بری نگاہ سے کوئی چاہتا ہے کوئی بھی نہیں چاہتا تو ہم جس کو دیکھتے ہیں وہ بھی تو کسی کی بہن ہے وہ کسی کی بیٹی ہے ہم کیوں دیکھیں اس کو اس لیے اللہ نے یہ بھی منع منافع دیکھو بھائی کسی کی بہن بیٹی کو جو تمہاری نام ہے اس کو مت دیکھو ایسے ہی عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پردہ مقرر فرما دیا کہ پردہ کرو تاکہ تمہیں کچھ دیکھے کیوں نہ تم کسی کو دکھاؤ کیونکہ دکھانا بھی برا دیکھنا بھی برا اپنے بندوں کی رسوائی اللہ نہیں چاہتے اس لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ کام منع فرما دیا کہ بھائی دیکھو یہ یہ کام نہیں کرو اور جو تقاضے تمہارے دل میں ابھرتے ہیں رکھے تو ہم نہیں ہیں لیکن ہم نے منع کر دیا بس یہ کام تمہارے لیے مناسب نہیں ہے اس لیے تم یہ کام نہ کرو اور ہماری دوستی لگی جنت ہمیشہ ہم ساٹھ ستر سال کی زندگی میں دس بارہ سال تک تو انسان مکلف ہی نہیں ہوتا کیونکہ بالغ نہیں ہوا بالغ کو کوئی سزا نہیں تربیت کی ضرورت تو ہوتی ہے تاکہ بڑے ہو کے وہ کام نہ کرے بڑے ہو کے وہ کام کرے گا تو گناگار ہوگا اور سزا ملے گی تو لیکن جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا اس کو کوئی حتیٰ کے کافر کے بچوں کو بھی سزا نہیں ملے گی جہنم نہیں ملے کافر کا بچہ اگر نابالغ مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے ان کافرین کے لیے جو بچے نابالغ ہوں گے ان کے لیے ایک جنت الگ بنائی وہاں وہ رہیں گے وہاں ان کو عذاب نہیں ہوگا اس لیے کہ بالغ ہونے کے بعد عقل جو ہے بالغ ہوتی ہے تو عقل بالغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عقل میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ خدا کو پہچان اپنی عقل سے خدا کو پہچان اب وہ پہچانتا ہے لیکن بوجہ تکبر انکار کرتا ہے بالغ ہونے کے بعد پھر سزا ہے بالغ ہونے کے بعد بھی کفر پہ مرا تب اس کو جہنم کی سزا ہے تو بچہ جب تک دس بارہ سال تو یوں ہی نکل گئے پھر اس کے بعد بیس تیس سال جو ہے یہ ہوتے ہیں جو جوانی کے شروع ہوتے ہیں اس وقت شدید تفاظ ہوتے ہیں ادھر عمری میں کم ہو جاتے ہیں بڑھاپے میں اور بھی کم ہو جاتے ہیں آسان کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تو تیس سال کی زندگی حقیقت میں دیکھا جائے تو اپنے تقاضوں کو دبانا ہے کہ نافرمانی کا کام نہیں کرنا ہے اس عرصے کے اوپر صبر سے گناہوں سے بچنے سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کی و عشرت کی نہ ختم ہونے والی نعمتوں کی نہ ختم ہونے والی جوانی کی نہ ختم ہونے والی نعمتوں کی جنت کی طرف اللہ تعالیٰ ہے دیکھو تھوڑے دن تم صبر کر لو اپنے دل کو مار لو لوگوں کی باتیں سن لو اگر وہ ہنس رہے ہیں ہنسنے دو لیکن تم ہمارے احکامات پر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر تھوڑے دن زندگی گزار لو ہم تم کو بڑی عیش و عشرت والی زندگی اور ہمیشہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں کیا تمہیں سب دے دیں گے تو بتائیے کیا ٹھکانا ہے اللہ کے نا اب سمجھ کی بات ہے بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں بعض لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں وہ اس کی شتر مور کی طرح شتر مور جب خطرہ دیکھتا ہے یہاں ہے نا وہ خطرہ دیکھتا ہے تو آنکھیں بند کر لیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ آنکھیں بند کر لینے سے نہ سمجھ ہوتا ہے ایسے چھوٹے بچے بھی نہ سمجھ ہوتے ہیں یہ ہماری عائشہ ہے نا یہ بھی ایسے کوئی کام کرتی ہے تو آنکھیں بند کر لیتی ہے سمجھتی کہ میری آنکھیں بند کرنے سے سامنے والا مجھے نہیں دیکھ رہا ہے <laughs> تو یہ آنکھیں بند کرنے سے نہ قبر ٹلے گی نہ میشا ٹلے گا نہ جزا و سزا ٹلے گی افسوس ہے بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے سلیم عطا فرمائے اور بننے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی آخرت کی تیاری کی فکر نصیب کرتا اور دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرما دے یقین جانیے کہ دین دین کی اگر صحیح سمجھ حاصل ہو جائے تو پچھلی زندگی پر انسان خون کیا آنسو رہے گا کہ ہم نے کہاں اپنی زندگی کو برباد کر کہ دین کی دینی زندگی اتنی مزیدار ہے اتنی لذیذ ہے کہ بیان سے باہر ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق خوشی السلام علیکم ورحمۃ اللہ چلیے آپ کی فرمائش ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں فرمائش کر رہے ہیں ارشاد تھی ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ارشاد منزلہ ذکر کے ہیں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ